حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی وہ خود بھی سچے تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے بھی سچی خبر ملی آپ نے فرمایا انسان کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن قطرے کی صورت میں جمع رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت کے لیے جمے ہوئے خون کی پھٹکی یا لوتھڑا بن جاتا ہے پھر اتنا ہی عرصہ گوشت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال اس کی عمر اور اس کا رزق لکھ دے اور یہ بھی کہ وہ بدقسمت ہوگا یا خوش قسمت قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر کی تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک آدمی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے چنانچہ وہ جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چھہتر